حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو محض ایک انسان ہوں شاید تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت بہتر طور پر بیان کر سکتا ہو لہٰذا جس کو اس کے بھائی کے حق میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دے دوں تو میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھارہ